حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس اور من مبارک جس طرح قرآن مکتوب و مستور کی ہر منزل ہر ہر ہر صورت آیت ہر لفظ ہر حرف ہر زیر ہر زبر ہر پیش ہر جزم ہر مد اور شد محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے اسی طرح یہ امر بھی ذہن نشین رہے کہ قرآن ناطق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک پہلو ایک ایک عمل ایک ایک ادا ایک ایک انداز ایک ایک کال ایک ایک فعل ایک ایک جملہ ایک ایک طرز معاشرت و زندگی کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قطع جس میں متحر کے ہر ہر عزو اور خد و خال کو بھی محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے اپنے پسندیدہ اور چنیدہ اور برگزیدہ انسانوں کا انتخاب کیا روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسو مبارک خمدار تھے وہ نہ تو مکمل طور پر گھنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے اگر انہیں کنگھی مبارک سے سیدھا کیا جاتا تو کانوں کی لو تک پہنچتے تھے ایک دوسری روایت میں ہے کہ کنگھی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کندھوں کو چوم رہے ہوتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاہ زلفوں کے درمیان دو سفید کان یوں لگتے جیسے تاریکی میں دو روشن ستارے چمک رہے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک نہایت حسین و جمیل تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور اور داڑھی مبارک میں چودہ سے زیادہ سفید بال نہیں تھے ایک دوسری روایت میں ان کی تعداد بیس بتائی گئی ہے سیدنا برا بن آزب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سرخ حلے میں ملبوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی بھی نہیں دیکھا آپ کے سر مبارک کے بال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر پڑتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک موضوع حد تک بڑا تھا حضرت ہند بن ابی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسو مبارک خمدار تھے وہ نہ تو مکمل طور پر گھنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے بلکہ ان کے خم معتدل مناسب اور موزوں تھے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسو اگر کنگھی سے سیدھے کیے جاتے تو کانوں کی لو تک پہنچتے تھے حضرت برا رضی اللہ عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں کنگھی سے سیدھا کرنے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں کی لو کو چھوتی تھی حضرت برا رضی اللہ عنہ ایک اور روایت بیان کرتے ہیں میں نے کسی دراز گیسو حسین کو سرخ پوشاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین اور وجیح نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کنگھی سے سیدھا کیے جانے کی صورت میں کندھوں کو چوم رہے ہوتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں کنگھی کے بعد کانوں اور شانوں کے درمیان پہنچ جایا کرتی تھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موضوع زلفوں والے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کو نہایت حسین اور جمیل دیکھا ہے حضرت ہند بن ابی حالا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک خمدار تھے اگر سر کی مانگ نکل آتی تو مانگ نکال لیتے ورنہ انہیں بغیر مانگ نکالے ہی چھوڑ دیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال کانوں کی لو سے بڑے ہوئے ہوتے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زلفیں بکھیرتے تو آپ کا رخ انور خوب روشن دکھائی دیتا تھا جیسے رس بری گنگور گٹاؤں کے اوڑ سے نیر تابا جلوہ پاش ہو حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک گھنے سیاہ تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور اور ریش مبارک کے بال گہرے سیاہ رنگ کے تھے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑھاپے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سرے انور میں تیل لگاتے تو بالوں میں ذرا برابر سفیدی معلوم نہ ہوتی البتہ تیل نہ لگاتے تو پھر کچھ بالوں میں سفیدی معلوم ہوتی تھی حضرت جابر بن سمورا رضی اللہ عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور میں بڑھاپے کے آثار نہ تھے سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ میں چند بال سفید تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالوں میں تیل لگاتے تو تیل ان بالوں کو چھپا لیتا تھا حضرت حریز بن عثمان رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بوڑھے لگتے تھے انہوں نے فرمایا نہیں آپ کی تھوڑی کے صرف چند بال سفید ہو گئے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور اور داڑھی مبارک میں چودہ سے زیادہ سفید بال نہیں دیکھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف بیس بال سفید تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں شروع میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشانی اقدس کے اوپر سامنے والے بال بغیر مانگ نکالے لٹکتے ہوئے چھوڑ دیتے تھے جیسا کہ اہل کتاب بھی کیا کرتے تھے لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح مانگ نکالتے جیسے اہل عرب نکالا کرتے تھے